الباب الثامن والعشرون باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة مسلمانوں کے عیوب کے چھپانے اور بغیر ضرورت کے ان کی اشاعت کے ممنوع ہونے کا بیان ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في في الذين آمنوا لهم لهم عذاب عذاب أليم أليم الدنيا والآخرة اللہ تعالی نے فرمایا بلا شبہ وہ لوگ جو اہل ایمان میں بے حیائی پھیلانا پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی بندے کی دنیا میں ستر پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالی قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا مسلم وعنه رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله متفق عليه انہی حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرماتے تھے میری امت کا ہر فرد درگزر کے قابل ہوگا سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہوں گے اور یہ بھی علانیہ گناہ میں سے ہے کہ آدمی رات کو کوئی گناہ کا کام کرے پھر صبح کو باوجود اس بات کے کہ اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا یعنی اسے لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیا وہ کہے اے فلاں شخص گزشتہ رات میں نے اس اس طرح کام کیا حالانکہ اس نے وہ رات اس طرح گزاری تھی کہ اس کے رب نے اس کی پردہ پوشی کر دی تھی اور یہ صبح کو وہ پردہ چاک کر رہا ہے جو اللہ نے اس پر ڈال دیا تھا بخاری و مسلم وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر متفق عليه التثريب التوبيخ انہی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لونڈی بدکاری کا ارتکاب کرے اور اس کا یہ گناہ ظاہر ہو جائے تو اس پر حد جاری کرے اور اس کو ملامت یعنی ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے پھر اگر دوبارہ بدکاری کرے تو اس پر حد جاری کرے اور اسے ملامت نہ کرے پھر اگر تیسری مرتبہ یہ کام یعنی زنا کرے تو اسے بیچ دے اگرچہ بالوں کی رسی کے عوض ہی اسے بیچنا پڑے بخاری و مسلم وعنہ رضی اللہ عنہ قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا قال اضربوه قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان رواه البخاري انہی حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا جس نے شراب پی ہوئی تھی آپ نے فرمایا اسے زد و کوب کرو ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بس ہم میں سے کوئی اسے ہاتھ سے کوئی اپنے جوتے سے اور کوئی اپنے کپڑے سے مار رہا تھا پھر جب وہ چلا گیا تو بعد نے کہا اللہ تجھے رسوا کرے آپ نے فرمایا اس طرح مت کہو اس کے مقابلے میں شیطان کی مدد مت کرو بخاری